ثابت بنانی کا بیان ہے کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا اے ثابت مجھ سے علم دین حاصل کرو کیونکہ اس کے لیے تم مجھ سے زیادہ معتبر کسی کو نہیں پاؤ گے میں نے اسے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے لیا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اکتیس یہ حدیث ضعیف ہے